السلام علیکم کیا آپ آج ہمارا ہے تو بائیسواں لیکچر لیکن it's a continuation of the fourteenth one شاید آپ کو یاد نہ ہو چودھویں لیکچر میں ہم نے ایک چار لیکچرز کی سیریز شروع کی تھی یعنی ہم نے جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن شروع کی تھی اور اس چودھویں لیکچر میں ہم نے بات کی تھی مائکروسافٹ ورڈ کی وہ تو خیر ایک ایگزامپل تھی لیکن اوور آل ہم نے بات کی تھی about the field of word processing اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کو بھی کچھ ٹچ کیا تھا تو آج کنٹینیو کر رہے ہیں اسی بات کو یعنی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی بات کو آج اس سیریز کا اس سیکوینس کا دوسرا لیکچر ہے آج ہم بات کریں گے اسپریڈ شیٹس کی تو جناب اسپریڈ شیٹس کے بارے میں ہم یہ سوچنا چاہیں گے کہ what are the useful for ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے سو so, یہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جو اسپریڈ شیٹ کی ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں ایسے کون سے فیچرز ہیں جو انٹرسٹنگ ہیں جو ہمارے لیے ذرا یوزفل ہیں سو ول ول گو تھرو سم آف دم سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اسپریڈ شیٹ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں ایک چھوٹی سی آپ کو داستان سنا دیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک نئی کمپنی بنانے کی کوشش کی اور اس کمپنی نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنی تھی اب ماشاء اللہ ان شاء اللہ آپ کو بھی موقع ملے گا آپ بھی کمپنیاں بنائیں گے کمپنی بنانے کے لیے اور بھی کئی چیزیں ضروری ہیں لیکن کچھ سرمایہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے کچھ تو آپ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور کسی انویسٹر کو تلاش کرتے ہیں جو اس میں انویسٹ کر سکے اس سرمایہ کو اکٹھے کرنے کے لیے آپ کو ایک بزنس پلان بنانا پڑتا ہے تو جناب ہم نے بھی ایک بزنس پلان بنایا اس بزنس پلان میں کچھ تو یہ تھا کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کا انویسٹر کو کیا فائدہ ہوگا اور انویسٹر کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کس طرح فائدہ ہوگا یعنی اس کو نمبرز دکھائے اور نمبر ظاہر ہے اگر صرف نمبرز دکھائے جائیں وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے اگر اس کو ایک خوبصورت سے گراف کی صورت میں دکھایا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ خوبصورت لگتا ہے زیادہ اس سے ہمیں نالج تیزی سے مل جاتی ہے تو فار ایگزامپل ہم نے انہیں ریونیوز کا چارٹ دکھایا کہ جناب ہمارے ریونیو شروع میں تقریباً ہاف اے ملین ڈالر کے ہوں گے اور پانچویں سال میں انشاءاللہ شاء چھیالیس ملین ڈالر تک بات پہنچ جائے گی اچھا یہ گراف تو بڑا خوبصورت تھا لیکن اس کے پیچھے تھے تو نمبر ہی اور وہ نمبر جو تھے وہ کچھ اس فارم میں تھے یعنی خاصے نمبرز لکھے ہوئے ہیں اور یہ نمبر جو ہیں کچھ سیلز میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ سیلز جو ہیں they arranged in columns and in rows investor صاحب جو تھے وہ اس یہ جو سیٹ آف سیلز ہے یہ جو روز اینڈ کالمز ہیں اس کی آخری دو روز میں خاص طور پہ انٹرسٹڈ تھے کیونکہ یہاں پہ جو second to the last row ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ این پی وی کیا ہے این پی وی جیسا کہ شاید آپ جانتے ہیں that is a net present value یعنی وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس کی پرزینٹ ویلیو کیا ہوگی اور آخری رو یعنی آئی آر آر کیا ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے اچھا یہ تو دو نمبرز ہیں لیکن ان نمبرس کے پیچھے نمبروں کی ایک پوری کہانی موجود ہے یعنی ریونیوز کیا ہوں گے مختلف طرح کی کاسٹ کیا ہوں گی پہلے سال میں کتنی ہوں گی دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں تو یہ ساری کی ساری کیلکولیشن اگر میں ہاتھ سے کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے خاصا ٹائم لگتا نہ صرف یہ بلکہ ہو سکتا ہے اس میں میں کچھ غلطیاں بھی کرتا تو میں نے اسے ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام کے ذریعے بنایا یہ جو آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک اسپریڈ شیٹ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے ایک اسپریڈ شیٹ کی سافٹ ویئر یوز کی ایک پیکج یوز کیا اس کی مدد سے میں نے یہ بنایا تو اس یہ جو اس وقت آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں چند لمحوں کے بعد بھی کروں گا لیکن فی الحال میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے it's a collection of cells it's a collection of cells which are arranged in the form of columns and rows تو یہ پہلے یہ تو بات کر لیں گے نہیں ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا یعنی اب تو یہ اسپریڈ شیٹ پروگرام ہم سب کو اویلیبل ہیں لیکن ان کے آنے سے پہلے لوگ کس طرح یہ کیلکولیشن کرتے تھے تو شاید آپ نے دیکھے ہوں اب بھی بعض بزنس ایسے ہیں جو بڑے بڑے لیجرز یوز کرتے ہیں بڑے بڑے رجسٹر سے اس میں بے شمار نمبر ادھر سے ادھر لکھے ہوتے ہیں بعض لوگ روزانہ کی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ڈالتے ہیں تو ان کے لیجر جو ہوتے ہیں پورے سال کے اس میں تقریباً چار سو صفحات ہوتے ہیں لیکن بڑی کوپریشن جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ لیجرز کے بیس پہ ان کا چلنا مشکل ہے they have no option but to automate تو آج سے پہلے یعنی یہ اسپریڈ شیٹ کے دور سے پہلے اسپریڈ شیٹیں تو ہوتی تھیں لیکن وہ آٹومیٹڈ نہیں ہوتی تھیں لوگ کاغذ قلم سے بڑے بڑے رجسٹرز میں ان چیزوں کو اپنے اکاؤنٹس کو اپنے نمبرز کو مینٹین کیا کرتے تھے آج کل یہ اسپریڈ شیٹ پروگرامز آ گئے ہیں تو یہ it's a replacement for those ledgers it's an automated replacement for the spreadsheets of the old style آج کل آپ اگر کچھ انجینئرنگ کیلکولیشنس کر رہے ہیں سائنٹیفک کیلکولیشنس کر رہے ہیں لیکن ان موسٹ کیسز اگر آپ بزنس کیلکولیشنس کر رہے ہیں تو ان کو آٹومیٹ کرنے کے لیے آپ اسپریڈ شیٹس کو یوز کرتے ہیں یہ اسپریڈ شیٹ شروع کس طرح ہوئی تھیں بہت عرصہ پہلے ہارورڈ یونیورسٹی میں بزنس کے ایک اسٹوڈنٹ تھے ان کا نام تھا ڈین برکلن انہوں نے وہ اکاؤنٹنگ کا شاید کورس لے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ پروفیسر صاحب کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے پڑھاتے پڑھاتے کیونکہ وہ بورڈ پہ ایک بڑا سا ذائقہ بناتے ہیں اس میں بے شمار نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ذرا سی چینج کرتے ہیں اس کا افیکٹ وہ اس سیل میں جاتا ہے تو وہاں جا کے اسے چینج کرتے ہیں تو وہ بس گھومتے پھرتے ہیں بےچارے چیزیں لکھتے ہیں یہاں پہ مٹاتے ہیں اس کو ریپلیس کرتے ہیں تو he was working on a spreadsheet لیکن a dead spread spreadsheet sheet not an active یعنی وہ ساری کی ساری کیلکولیشن جو ہے اپنے ہاتھ سے کرتے تھے جہاں انہیں چینج کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ وہاں جا کے اس چیز کو مٹاتے تھے اور وہاں پہ نئی چیز لکھتے تھے تو ڈین بریکلنگ صاحب نے سوچا کہ یار there has to be a better way انہوں نے اپنے ایک پروگرامر دوست سے رابطہ کیا اور ان دونوں حضرات نے مل کے ایک نیا سافٹ ویئر پیکج بنایا اور اس کا نام انہوں نے لکھا وزی کیلک شاید VisiCalc stands for visible calculations تو وزی کیلک کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلا پاپولر اسپریڈ شیٹنگ کا پروگرام تھا اس پروگرام یعنی وزی کیلک نے ایک لحاظ سے پی سیز کی دنیا چینج کر دی کیونکہ جہاں تک پرسنل کمپیوٹرز کا تعلق ہے this was the first popular software یعنی یہ ایسی سافٹ ویئر تھی کہ اس سافٹ ویئر کو چلانے کی وجہ سے لوگوں نے پرسنل کمپیوٹر خریدنے شروع کر دیے تھے اس سافٹ ویئر سے ہوتا کیا تھا عموماً اسے بزنس پیپل ہی یوز کرتے تھے اور عموماً لوگ اسے فائنینشیل فور کاسٹنگ کے لیے یوز کرتے تھے کہ یہ میرا ایک فائنینشیل ماڈل ہے اس میں یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں ان کو میں اگر چینج کروں تو کیا ہوگا بعد میں اگر اس پیرامیٹرز کو ڈبل کر دوں اس کو آدھا کر دوں اس کو ٹرپل کر دوں تو کیا ہوگا اگر اس بزنس یونٹ سے کچھ نقصان ہوتا ہے یہاں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اوور آل میرے بزنس میں کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوگا تو اس اسپریڈ شیٹ نے یہ کام جو ہے یہ واٹ اف اینالسس والا کام جو ہے واٹ اف دس ہیپنس اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس انالیس کو سمپلیفائی کر دیا اسپریڈ شیٹ سے پہلے یہ کام تو ہوتا تھا یعنی یہ فور کاسٹنگ یہ پروڈکشن تو ہوتی تھی لیکن لوگ اسے مینولی کرتے تھے اور عموماً ایک پوری ٹیم ہوتی تھی لوگوں کی جن کو آپ ایک ٹاسک دیتے تھے وہ اس پہ ایک دو دن لگاتے تھے اور آخر میں آ کے آپ کو اپنا فور کاسٹ دیتے تھے اور اگر آپ نے اس میں کوئی پیرامیٹر چینج کرانے ہوتے تھے آپ انہیں بتاتے تھے وہ ایک دو دن کے بعد پھر دوبارہ آتے تھے کہ جی یہ ماڈیفائڈ فور کاسٹ ہے نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ یہ کام آٹومیٹ کر دیا تو بجائے اس کے کہ آپ ان فائنینشیل کو ہائر کریں آپ ایک پی سی خریدتے تھے ویزیکل خریدتے تھے and you were in business you could do this what if analysis on your own تو کی چیز یہی تھی کہ شروع میں پی سی کو پاپولرائز کرنے کا کام جو ہے وہ ویزیکل نے کیا تھا یعنی it was such a great application a was such a breathtaking application کہ صرف اس کو چلانے کی وجہ سے لوگوں نے پی سیز خریدنے شروع کر دیے تو اسپریڈ شیٹس کیا کرتی ہیں وہ کیلکولیشنس کو آٹومیٹ کرتی ہیں نہ صرف آٹومیٹ کرتی ہیں وہ ریپیٹڈ کیلکولیشن جو ہیں اس کو آسان بناتی ہیں بار بار اگر آپ کو بعض کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں بڑے مزے سے اسپریڈ شیٹ آپ کے لیے وہ کر کے دے گی تو وہ بار بار اسے کر سکتی ہے اور ایکوریٹلی کر سکتی ہے تو کی بات یہی ہوئی کہ یہ کیلکولیشنس کو ریپیٹڈلی ایکوریٹلی اور ریپڈلی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسپریڈ شیٹ جو ہیں they can handle a large number of parameter and variables دیکھیں نا اگر آپ ایک صفحے پہ کتنا بڑا پیج ہوگا اس پہ آپ کتنی کیلکولیشن کر لیں گے سو دو سو پانچ سو ہزار کتنی کر لیں گے لیکن یہ جو الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس ہیں اس میں آپ خاصی زیادہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کینوس خاصا بڑا ہے مجھے اب کا تو معلوم نہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے تک جو موسٹ پاپولر اسپریڈ شیٹ تھی اس میں you could have two hundred fifty six columns and more than sixty five thousand rows تو یعنی ٹوٹل نمبر آف سیلز جو اس میں آپ بنا سکتے تھے they were two hundred fifty six times sixty five thousand and more than that تو لیکن کی بات جو ہے نا یعنی ٹھیک ہے ریپیٹڈلی ایکوریٹلی ریپڈلی یہ اپنے کام تو کرتے ہیں اور بہت ساری ویریبلس کو پیرامیٹرس کو تو ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن کی چیز جس کی وجہ سے اسپریڈ شیٹس آر پاپولر وہ یہ ہے کہ یہ واٹ ایف انالیسس میں آپ کی مدد دیتی ہیں کہ آپ نے ایک ماڈل سا بنایا ہے اس میں کئی پیرامیٹرز ہیں اس میں آپ کہتے ہیں یہ اس پیرامیٹرس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں what happens if I just double it یا اس کو میں آدھا کر دوں یا اس کو میں زیرو کر دوں ہوتا کیا ہے تو یعنی اسپریڈ شیٹس جو خاص کام آپ کے لیے کر سکتی ہیں جو ویسے کرنا ذرا کمبر سم ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے آپ ایک فور کاسٹنگ کر رہے ہیں آپ کچھ چیزوں کو پروڈکٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں اس میں کیا ہوگا آپ بعض پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ فور کاسٹ کیا کہتا ہے پھر کسی کے اور کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سارے ٹرائل اینڈ ایرر والی چیزیں جو ہے نا واٹ ایف انالیسس والی چیزیں یہ بڑی آسانی سے اسپریڈ شیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں so this is what spreadsheet can do لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسپریڈ شیٹ جو ہیں اس میں اگر آپ کچھ کیلکولیشنس کرتے ہیں کوئی اسپریڈ شیٹ چھوٹی سی بناتے ہیں اس کو اگر آپ اپنے ورڈ پروسیسنگ کے ڈاکیومنٹ میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا it's easy to interface the data in the spreadsheet with your document that you are developing in your word processor اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ ڈیٹا بناتے ہیں چیزیں لکھتے ہیں فارمولاز لکھتے ہیں اس کو آپ آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں اور کل کو آ کے دوبارہ اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں so it's spreadsheet make it easy to store and recall and modify the model that you build the data that you manipulate اور ایک اور انٹرسٹنگ بات جو پہلے شاید ذرا خاصی مشکل تھی وہ یہ کہ آج کل کی جو اسپریڈ شیٹس ہیں یہ گرافکس آسان کر دیتی ہیں یعنی اگر آپ نے کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ ایک گراف کی فارم میں پرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی عجیب و غریب کمانڈز والا کوئی نیا پیکج نہیں یوز کرنا پڑے گا اسپریڈ شیٹ جو ہے اگر آپ کے پاس دو کالم میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کا آپ ایکس وائی پلاٹ بنا جاتے ہیں تو it will take you may be five seconds to draw that that plot spreadsheets automate task جہاں تک اسپریڈ شیٹس کے اسٹرکچر کا تعلق ہے تو جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ it's a collection of cells جس میں اور کچھ نہیں ہے سیلز ہیں بے شمار اور وہ سیلز جو ہیں عموماً range in the form of columns ان سیلز میں ہوتا کیا ہے ان سیلز میں آپ نمبرز ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کسی سیل میں ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں اور مور انٹرسٹنگلی اگر آپ چاہیں تو کسی سیل میں بجائے نمبر یا ٹیکسٹ ڈالنے کے آپ ایک فارمولا ڈال دیتے ہیں یہ فارمولا والی چیز جو ہے نا that is what makes spreadsheets interesting اگر اسپریڈ شیٹس میں آپ صرف نمبرز اور ٹیکسٹ اسٹرنگس ڈال سکتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ تو ایک عام سا ٹیبل سا بن جاتا تو یعنی ورڈ پروسر میں بھی کر سکتے اسپریڈ شیٹ میں بھی کر سکتے کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن کی چیز جو ہے وہ یہی کہ ان سیلز میں آپ فارمولاز ڈال سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اسپریڈ شیٹ کے کسی بھی سیل کو دیکھیں آپ کو نظر تو یا تو کوئی نمبر آئے گا یا کوئی ٹیکسٹ اسٹرنگ نظر آئے گا فارمولا عموماً نظر نہیں آتا اس کے لیے ذرا آپ کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے نظر آتا ہے تو کسی بھی اسپریڈ شیٹ میں یا تو آپ کو نمبر نظر آتا ہے یا ٹیکسٹنگ نظر آتا ہے ہو سکتا ہے وہ نمبر وہی ہو جو آپ نے ٹائپ کیا تھا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نمبر کے پیچھے ایک فارمولا ہو تو اسپریڈ شیٹ یہ کرتی ہے وہ فارمولا جو ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور جو ریزلٹ آتا ہے اسے ڈسپلے کر دیتی ہے تو اسپریڈ شیٹ میں اسپریڈ شیٹ کے سیلس جو ہیں اس میں نمبرس اسٹرنگس یا فارمولاز آپ ڈالتے ہیں لیکن نظر جو آتا ہے وہ صرف نمبرز یا اسٹرنگز ہی آتے ہیں فارمولاز دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مزید سوچنا پڑتا ہے تو جناب اب بات یہ کہ یہ فارمولاز کرتے کیا ہیں یعنی اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں فارمولاز کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے میرے خیال میں وہ یہی کہ فارمولاز جو ہیں دو سیلز کو کنیکٹ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سیل ایک دوسرے کے پاس ہی ہوں ایک سیل یہاں پہ ایک سیل یہاں پہ فارمولا کے ذریعے آپ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ کس طرح ایگزامپل دیکھتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس ایک سیل ہے اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے اے ون ایک اور سیل ہے اے ٹو اب میں کرتا یہ ہوں کہ اے ٹو کے اندر ایک فارمولا ٹائپ کر دیتا ہوں وہاں پہ میں لکھتا ہوں equal to A one plus four اچھا ہے نا اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اے ون میں جا کے کوئی نمبر ٹائپ کرتا ہوں میں ادھر 43 تھری ٹائپ کرتا ہوں جو ہی وہاں پہ فورٹی تھری ٹائپ کروں گا اور انٹر دباؤں گا اے ٹو میں کیا نظر آئے گا فورن without any delay forty seven فورن دونوں سیل کنیکٹ ہو گئے اے ٹو میں ہم نے کوئی نمبر نہیں ڈالا اس میں ہم نے ایک فارمولا ڈالا that formula include reference to A one اس لیے اے ون میں جو بھی ہوتا ہے اس کا افیکٹ اے ٹو میں نظر آتا ہے اے ٹو میں میں کچھ اور بھی ڈال سکتا تھا اے ٹو میں میں کہہ سکتا تھا سائن آف اے ون تو اگر آپ اے ون میں کوئی بھی نمبر ڈالیں تو اے ٹو میں کیا نظر آئے گا اس کا سائن نظر آ جائے گا میں اسی اے ٹو میں square root of A one بھی ڈال سکتا تھا تو اگر آپ اے ون کے اندر ٹو لکھیں گے تو اے ٹو میں کیا نظر آئے گا one point four one four so with formulas what you do is you connect two cells with formulas which you do is you establish relationship between two cells وہ سیلس جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہونا لازمی نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہو سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف اے ٹو کے اندر میں اے ون کا ریفرنس ڈال سکتا ہوں میں اور بھی بتائیے ریفرنس ڈال سکتا ہوں فار ایگزامپل آئی کوڈ سے اے ٹو میں لکھ سکتا ہوں equal to A one plus A three plus A four plus A five plus A six plus A seven یعنی میں نے اے ٹو کو یہ جو چھ سیل ہیں ان سے کنیکٹ کر دیا تو اب ان چھ سیلز میں اگر کوئی بھی چینج آئے گی وہ ریفلیکٹ کہاں ہوگی اے ٹو میں سو so, فارمولاز کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ہم دو یا دو سے زیادہ سیلز کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اس وقت آپ کو ایک اسپریڈ شیٹ نظر آ رہی ہے اس کے دو تین چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ آپ کو یہ سیل جو نظر آ رہا ہے جس میں ایٹ لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹڈ لگ رہا ہوگا اس کے گرد آپ کو ایک چوکٹا سا نظر آ رہا ہوگا یعنی دس از اے کرنٹ سیل میں نے نے کرسر جو جو ہے ہے نا یا پھر میرا پوائنٹر پوائنٹر ماؤس والا ادھر جا کے میں کلک کیا ہوا ہے اسے تو یہ ہائی لائٹڈ سا لگ رہا ہے دس از اے کرنٹ سیل یعنی جس سیل پہ بھی آپ کا کرنٹ فوکس ہوتا ہے نا اسے آپ کہتے ہیں دس از مائی کرنٹ سیل اب یہ کرنٹ سیل جو ہے اس کا ایڈریس ہے ایف ٹو وہ ایف ٹو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اوپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں لکھا ہوا ہے اچھا یہ کیوں ہے ہے اس لیے کہ جب بھی ہم کسی سیل کا ریفرنس لکھتے ہیں جب بھی ہم کسی سیل کا کا کا ایڈریس ایڈریس لکھتے لکھتے ہیں ہیں پہلے اس اس کے کے کالم بعد رو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ ہمارا سیل ہے اس کا کالم کون سا ہے سب سے اوپر دیکھیں ایوریج کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ایف اس کی رو کون سی ہے وہ وکار کے ساتھ دیکھیں اس کے لیفٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے ٹو تو اس کی اس کا کالم جو ہے ایف ہے اس کی رو جو ہے وہ ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایڈریس کیا ہوا اس پرٹیکولر سیل کا ایڈریس کیا ہوا ایف ٹو اچھا اب ایف ٹو میں آپ کو نظر تو آ رہا ہے ایٹ پوائنٹ او لیکن یہ ایٹ پوائنٹ او میں نے ٹائپ نہیں کیا تھا میں نے تو یہاں پہ ایک فارمولا ٹائپ کیا تھا وہ فارمولا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں پہ رائٹ ہینڈ اپر کارنر پہ وہاں پہ میں نے ٹائپ کیا تھا کہ یہ جو ایف ٹو ہے it's equal to average B two colon E two اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ جناب اس سیل میں یعنی ایف ٹو میں آپ نے پتا کیا لکھنا ہے آپ نے ایوریج نکالنی ہے کس کی نکالنی ہے آل دو cells which lie between the cell B two and E two آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹو میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں فائیو لکھا ہوا ہے اور ای e ٹو میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں ٹین لکھا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں دو سیلز اور بھی ہیں تو یہ ایٹ کیا ہے it is the average of those four cells یعنی فائیو ایٹ نائن ٹین کی ایوریج جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ میں نے یہی کیا ہے کہ میں نے ایف ٹو کو کنیکٹ کر دیا ہے چار سیل سے کس کس سے بی ٹو سے سی ٹو سے ڈی ٹو سے اور ای e ٹو سے تو again what makes spreadsheets interesting formulas and what are formulas formulas are ways by which we connect one cell to another اور by which we connect one cell to many other cells تو یہ جو آپ کو لیفٹ ہینڈ اپر کارنر پہ نظر آتا ہے یہ کرنٹ سیل کا ایڈریس ہوتا ہے اور جو رائٹ ہینڈ اپر کارنر میں نظر آتا ہے یہ کرنٹ سیل کے کانٹینٹس ہوتے ہیں تو اگر اس کے اندر فارمولا ہے تو آپ کو یہاں پہ فارمولا نظر آئے گا اگر یہاں پہ نمبر ہے آپ کو نمبر نظر آئے گا اس وقت میں نے یہاں پہ ایک فارمولا ڈالا ہوا ہے اس لیے آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے لیکن فار ایگزامپل اگر میں کرسر کو ٹین پہ لے کے جاؤں یعنی میں ٹین کو ہم سوری وہ جس کے بالکل ساتھ ایک سیل ہے نا یعنی ای e ٹو اس پہ لے کے جاؤں اس پہ جا کے میں کلک کروں تو یہ جو اوپر آپ کو رائٹ ہینڈ اپر کارن میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو کیا نظر آئے گا ٹین کیونکہ اس پرٹیکولر سیل میں یعنی ای e ٹو میں میں نے کوئی فارمولا نہیں ڈالا تھا اس میں میں نے ایک نمبر ہی ڈالا ہوا تھا تو کیونکہ وہ نمبر ہے تو وہی نمبر وہاں پہ نظر آ جائے گا لیکن یہ ایف ٹو میں میں نے ایک فارمولا ڈالا تھا تو یہاں پہ جو مجھے اسپریڈ شیٹ میں نظر آتا ہے وہ تو نمبر ہی نظر آئے گا یعنی جو ریزلٹ ہے فارمولے کا لیکن یہ جو اوپر والا یعنی رائٹ ہینڈ اپر کارنر جو مجھے نظر آتا ہے یہ نظر آتا ہے اس کے اصل میں اس کے نیچے کیا یعنی اصل میں اس کے نیچے کون سا فارمولا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے واٹ ایف انالیسس کی بات کی تھی تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہوں گا اسی اسپریڈ شیٹ کو دیکھتے ہیں جو ہم نے وہ انفائی کمپنی تھی اس کے لیے بنائی تھی اس میں میں نے جیسے کہا کہ investor very interested in the last two rows کہ جہاں پہ نیٹ پرزینٹ ویلو اور انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا تذکرہ کیا ہوا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو نمبر ہیں دے آر کمپیوٹڈ کا بیسس جو ہے اس سے اوپر ہے اوپر کے سارے کے سارے نمبر جو ہیں they are the in way independent variables and these two numbers are dependent on them اس میں اگر آپ اسپریڈ شیٹ میں دیکھیں تو ہماری کچھ کاسٹ ہیں اور کچھ ہمارے ریونیوز ہیں شروع میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی بلنگ اسکیجول وہ ہمارے ریونیو ہے اور اس کے بعد ہمیں کاسٹ آف ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے کاسٹ آف سیلس نظر آتی ہے کاسٹ آف کوپریٹ آفس نظر آتا ہے یہ ہماری کاسٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر ہم نے پروفٹ کو دیکھنا ہو تو پروفٹ بڑی سادی سی چیز ہے اٹس ریونیو مائنس کاسٹ پہلے سال میں کچھ ذرا نیگیٹو ہمارا پروفٹ ہے دوسرے میں بھی نیگیٹو ہے پھر جا کے وہ پھر نیگیٹو لیکن ذرا کم نگیٹو اور پھر وہ پازیٹو رینج میں آتا ہے اور آخر میں تیرہ ملین تک پہنچ جاتا ہے اب اس اسپریڈ شیٹ پہ ہم کچھ واٹ ایف انالیسس ٹائپ کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر مختلف چیزیں چینج ہوں تو یہ آخری جو دو نمبر ہیں این پی وی اور آئی آر آر ان کو کیا ہوتا ہے ہم نے جہاں تک بلنگ اسکیڈ میں دیکھا وہاں پہ چار مختلف جگہوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریونیوز آئیں گے لاہور میں دبئی سے اسلام آباد سے اور کراچی سے فرض کریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں what if the Dubai office does not happen یا پھر وہ شروع ہوتا ہے اور وہ کلوز ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کو بند کر دیں اگر ہم یعنی اس اگر ہم رو کو نکال دیں تو کیا ہوگا تو آپ دیکھیں گے جو ہی آپ اس رو کو ڈیلیٹ کریں گے تو نیچے والی ساری چیزیں جو ہے نا یہ چینج ہو جائیں گی یعنی ہو سکتا ہے آئی آر آر آپ کا بہتر ہو جائے یا خراب ہو جائے آپ کی این پی وی جو ہے وہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو یعنی میں نے کیا کیا میں نے ایک واٹ ایف کوشچن پوچھا کہ what if I don't have that Dubai office یا پھر ایک اور چیز پوچھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ اسلام آباد آفس میں جتنے میں نے ڈیولپرز ہائر کیے ہوئے تھے اس کی بجائے میں ان کے دگنے ڈیولپر ہائر کر لوں تو کیا ہوگا یا پھر یہ کہ میں نے جو کاسٹ آف سیلس دی ہوئی ہیں یعنی میں نے جا کے جو کام لانا ہے اس پہ کچھ خرچہ ہوگا ظاہر ہے فرض کریں کہ شروع میں مجھے کام ذرا کم ملتا ہے یعنی میری کاسٹ آف سیل جو ہے ذرا بڑھ جاتی ہیں اس سے کیا افیکٹ ہوگا ظاہر ہے کہ میری پروفیٹیبلٹی کم ہو جائے گی میری این پی وی کم ہو جائے گی میرا آئی آر کم ہو جائے گا کتنا کم ہو جائے گا فرض کریں میری کاسٹ آف سیل ڈبل ہو جاتی ہیں اور اگر میں انویسٹر کو یہ دکھا سکوں کہ جناب کاسٹ آف سیل ڈبل بھی ہو جائیں پھر بھی یو میک منی انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا میرے بزنس پلان میں سو so, کی چیز یہی ہے کہ اسپریڈ شیٹس کے ذریعے انویسٹر کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ مختلف سینیریوز دیکھ سکتا تھا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے یا پھر بعض چیزیں ذرا جس طرح ہم نے سوچا اسے بہتر ہو جائے تو ہوتا کیا کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک اخبار کے لیے ایک آرٹیکل لکھنا پڑا تھا اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا گرافک ورتھ اے تھاؤزنڈ وہ گرافک کیا تھی وہ گرافک جو تھی کچھ ڈیٹا تھا میرے پاس اس پہ بیسڈ تھی یہ ڈیٹا جو تھا اٹ واز اباؤٹ کہ اگر ہم نے امریکہ میں ایک کال سینٹر یعنی کسٹمر سروس کا کال سینٹر چلانا ہے تو اس کو رن کرنے میں کاسٹ کتنی آتی ہے اور اس کاسٹ کا بریک ڈاؤن تھا کہ اس کے لیے سافٹ ویئر جو ہے اس پہ کتنی کاسٹ ہے ہارڈ ویئر پہ کتنی کاسٹ ہے ٹیلی کمیونیکیشن لائنس کے کتنے چارجز ہوں گے لوگوں کو تنخواہیں وغیرہ دینی اس پہ کتنا خرچہ ہوگا لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ریکروٹ کرنا ہے اس پہ کتنا خرچہ ہوگا بلڈنگ میں بھی تو آخر ہم نے جا کے رہنا ہے تو اس کا کرایہ بھی تو دینا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دوسرے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں تو it was a breakdown of that تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ٹیبل میں لوگوں کو دکھاؤں میں اس کو ایک گرافک کے فارم میں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ گرافک سے چیزیں زیادہ آسانی سے نظر آتی ہیں اس میں نالج ہوتی ہے یا اس میں جو ڈیٹا کے مین فیچرز ہوتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اچھا میں اس کو پلاٹ کرتا ہوں تو میں نے اس کا ایک پلاٹ بنایا اور وہ پلاٹ تھا what is called a bar graph مزہ نہیں آیا میں نے کہا چلو کچھ اور کرتے ہیں تو ہم نے ایک لائن گراف بنایا وہ بھی اس وقت میں نے دیکھا تو مجھے کچھ اتنا مزہ نہیں آیا اس میں پھر میں نے اس کا پائی چارٹ بنایا and that that was the one I selected آخر میں نے یہی سوچا کہ اس کو میں اپنے آرٹیکل میں انکلوڈ کروں گا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی یعنی یہ تین آپشن تھیں میرے پاس یعنی اس کے علاوہ اور بھی آپشن میں نے تین آپشن ٹرائی کی تھی bar graph line graph and a pie chart میں نے اس میں سے پائی چارٹ سلیکٹ کیا آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی why did I select the pie chart جناب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو بار گراف کے بارے میں ایک چیز بتا چلوں کہ جب آپ نے کچھ ٹرینڈز دکھانے ہیں جہاں پہ آپ نے کمپیئر کرنی ہے مختلف چیزوں کو اسپیشلی اگر you are going to compare certain things with respect to time کہ مختلف ٹائم پیریڈز میں کس کس طرح کام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے عموماً بار چارٹ جو ہوتا ہے وہ اچھی چوائس ہوتی ہے اگر آپ نے آٹھ دس چیزیں دکھانی ہیں تو اس کے لیے بار چارٹ بڑا زبردست ہے لیکن اگر آپ نے سو دو سو چیزیں دکھانی ہیں مثلا آپ نے یہ دکھانا ہو کہ اسٹاک مارکیٹ میں کسی اسٹاک کی ویلیو جو ہے وہ ہر منٹ میں کس طرح چینج ہو رہی ہے تو آپ وہ بار گراف کے ذریعے نہیں عموماً ایک لائن چارٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دکھانی ہو جہاں پہ آپ ایک ہول کے پارٹس دکھا رہے ہو یعنی ایک بڑی سی چیز ہے اس کے مختلف حصے آپ نے دکھانے ہو تب بار گراف صحیح نہیں ہوتے تب لائن چارٹس عموماً لوگ پریفر نہیں کرتے تب people go for pie charts تو یہ ہماری سچویشن جو تھی we had the total expense hundred percent اور اس کے پھر مختلف حصے تھے مختلف پرسینٹیجز تھیں جب ایسی سچویشن ہو تو لوگ عموماً چارٹس کو پریفر کرتے ہیں اینڈ سو جب آپ نے ایک ہول بڑی سی چیز کے حصے بکھرے کر کے دکھانے ہیں اس کے پارٹس دکھانے ہیں اور عموماً those parts are represented in forms of percentages اگر آپ نے اس صورت میں دکھانے ہو تو لوگ پائی چارٹس کو پریفر کرتے ہیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہمارے پاس تو تھوڑی سی کیٹیگریز تھیں چھ سات شاید کیٹیگریز تھیں اگر یہ سو دو سو ہوتی تو پائی چارٹ میں بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل آ جاتی اس پائی چارٹ میں کہ پڑھنے والے کو کچھ نظر ہی نہ آتا اس میں صحیح طریقے سے تو اس وقت ہم شاید کوئی اور سچویشن دیکھتے لیکن اس اخبار کے آرٹیکل کے لیے ہمارے پاس صرف چھ سات کیٹیگریز تھیں اور ان وہ کیٹیگری ساری ساری مل کے ایک سم ایک ہول بنتی تھیں تو میں نے سلیکٹ کیا کیا پائی چارٹ اور تھوڑی دیر میں میں آپ کو یہ پائی چارٹ بنا کے بھی دکھاؤں گا ایک اور فیچر جو اکثر اسپریڈ شیٹ میں پایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے گول سیکھ یعنی اکثر اسپریڈ شیٹس میں ایک ٹول بنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گول سیکھ اس کی بھی ڈیمونسٹریشن میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے اس کی وجہ یعنی یہ کیوں ہمیں فنکشن چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں دیکھیے میں آپ کو ایک ایکشن دیتا ہوں کہ F X is equal to X square plus two X plus one X X plus plus two one میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں یہ بتائیے ایکس کی کون سی ایسی ویلوز ہیں جس پہ ایف ایکس جو ہے وہ زیرو ہو جائے یا دوسرے الفاظ میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ X square plus two X plus one جو ہے اس کے روٹس آپ فائنڈ کریں یہ بڑا سادہ سا فنکشن ہے آپ میں سے خاصے لوگوں کو اس کے روٹس پتہ ہوں گے اس کے دو روٹس ہیں کیونکہ اس کا آرڈر ٹو ہے اس کے دو روٹس ہیں and they are repeated roots and both of those roots are at minus one لیکن اس سے نیکسٹ اگر آپ اکویژن دیکھیں that's a fourth order equation fourth order equation کے چار روٹس ہوں گے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے روٹس مجھے فائنڈ کر کے بتائیں یعنی ایکس کی ایسی ویلیوز مجھے بتائیں چار کہ جن پہ اگر جن کو میں پلگ ان کروں اس میں ایف ایکس میں تو مجھے جواب صفر ملے تھوڑی سی آپ کو مشکل ہو جائے گی تو اسپریڈ شیٹس میں یہ جو فنکشن گول سیک کا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایسی اکویشنس کو سالو کرنے کے لیے یعنی ایسی اکویشنس کے روٹس معلوم کرنے کے لیے تو جناب خاصی باتیں ہو گئیں آپ ذرا ایکشن کا وقت آ گیا میں اب آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا کہ جو اسپریڈ شیٹ میں یوز کر رہا ہوں اس میں یہی چیزیں جو میں نے ابھی جن کے بارے میں بات کی یہ کس طرح کی جاتی ہیں خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مختلف مختلف طرح کے فارمولاز اور وہ فارمولاز میری پسند کے ہی ہیں ان میں کوئی اتنی کوئی خاص اسپیشل بات نہیں ہے وہ کس طرح اسپریڈ شیٹس میں یوز کیے جاتے ہیں ہم تھوڑی سی شارٹنگ بھی کریں گے اس میں ایک چیز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا which is called conditional formatting graphs بھی ایک دو ڈرا کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو گول سیک فنکشن ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو آئیے جناب کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں اب تھوڑے سے پہلے ہم فنکشنز دیکھتے ہیں کہ ایکسل کے اندر مختلف فنکشنز کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ کچھ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسٹوڈینٹس کے آئی ڈیز ہیں ان کا جینڈر ہے میل ہیں یا فیمیل ہیں ان کی ایج ہے اور ان کی گریڈ پوائنٹ ایوریج ہے اس ڈیٹا سے ہم کچھ چیزیں اخذ کرنا چاہیں گے کچھ اس سے نالج ہم نکالنا چاہیں گے یوزنگ فارمولاز تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے کی یہ دیکھیے جناب یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کام کو کر لیا تھا اس کو میں تھوڑا سا باریک کرتا ہوں تاکہ میں جگہ بنا سکوں تھوڑا سا اور اس کو کرتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ number of students by age یعنی ہر ایج گروپ میں کتنے لوگ ہیں بارہ سال کے کتنے لوگ ہیں تیرہ کے کتنے ہیں چودہ کے پندرہ کے تو یہ تو جناب ایک پلین سی ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے یعنی یہ صرف ایک لیبل ہے کہ اب میں تیرہ برس کے جو لوگ ہیں ان کا نمبر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایکشن ہے یعنی یہاں پہ میں نے ایک فارمولا لکھا ہوا ہے یہ فارمولا میں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے کاؤنٹ اف یعنی ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے کاؤنٹ اف کاؤنٹ اف یعنی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اف اٹن سچویشن کنڈیشن از ٹرو تو اس میں آپ کو تین طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ ڈی فور لکھا ہوا ہے اس کے بعد کولن ہے اور ڈی تھرٹین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاؤنٹ فنکشن جو ہے آپ نے ڈی فور سے ڈی تھرٹین تک جتنے بھی سیلز ہیں اس پہ چیک کرنا ہے تو ڈی فور سے ڈی تھرٹین سے مراد ہے یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے جو سیلز ہیں اس پہ میں نے یہ کاؤنٹ ایف کا فنکشن لگایا تو یہ تو میں نے کاؤنٹ فنکشن کی رینج دے دی اس کے بعد کوما ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور جو ہے وہ تھرٹین لکھا ہوا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاؤنٹ اف اور کہاں پہ کرنا ہے ڈی فور سے ڈی تھرٹین تک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے کاؤنٹ اف یعنی ایسی چیزیں کاؤنٹ کرنی ہے کہ جن میں تھرٹین آتا ہو یعنی یہ جو ڈی فور سے ڈی تھرٹین تک جتنے بھی سیلز ہیں ان میں سے جتنے بھی تھرٹین کے برابر ہیں ان کا نمبر آپ نے کاؤنٹ کر لینا ادھر یہ تھوڑی سی غلطی ہوگی اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں جی سو ڈی فور سے ڈی تھرٹین تک جتنے بھی سیلز ہیں اس میں آپ نے اتنے سیلز کاؤنٹ کرنے ہیں کہ جن میں تھرٹین آتا ہو تو آپ دیکھ لیں ڈی فور سے ڈی تھرٹین تک کتنے سیلز ہیں یہ سے یہاں تک اور اس میں تھرٹین دو دفعہ آتا ہے اور دیکھیے یہاں پہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ یہ میں نے ابھی فارمولا جو ہے یہ انٹر کر دیا یہاں پہ دو آ گیا تو ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا ہم نے یہاں پہ ایکسل کا جو کاؤنٹ اف فنکشن ہے اس کو استعمال کرنا سیکھا یعنی اگر آپ کے پاس ایک رینج آف سیلز ہو اور اس میں آپ ایک خاص چیز کی اکرنس جو ہے کاؤنٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس رینج میں تیرہ کتنی دفعہ پیئر ہوتا ہے تو کاؤنٹ اف نے یہ کر دیا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کون سا عظیم کام کیا تھوڑے سے تو سیل ہے اس میں تو تیرہ دو دفعہ صاف نظر آ رہا ہے آپ یہ سوچیں کے بجائے یہ جو تھوڑے سے سیل ہیں اس کی بجائے آپ کے پاس دس ہزار سیل ہوتے ہیں اس میں آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تیرہ کتنی دفعہ اپیئر ہو رہا ہے پھر آپ کو اس فنکشن کی اور یہ اسپریڈ شیٹ کا پروگرام جو ہے اس کی افادیت کا صحیح اندازہ ہوگا دوسری یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم چودہ سال کے لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے رینج ہم نے وہی دی ہوئی ہے لیکن اس کے سامنے کامن ڈال کے ہم نے فورٹین لکھا ہے کہ رینج وہی ہے لیکن اب آپ نے تیرہ کے بجائے چودہ کی اکرنس جو اکاؤنٹ کرنی ہے تو وہ جناب کمپیوٹر نے اسپریڈ شیٹ نے فائنڈ کی وہ تھری ہیں فور ہیں ون ہے اور ان کی ٹوٹل جو ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر سم کا فنکشن یوز کیا میں نے کہا ہے کہ یہ والا جو یعنی ایچ سکس جو سیل ہے it is equal to sum of H two to H five یعنی یہ ایچ ٹو ہے اور یہ ایچ فائیو ہے میں کہہ رہا ہوں میں پوری رینج دے رہا ہوں کہ ایچ ٹو سے ایچ فائیو تک جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کو آپ کاؤنٹ کر ان سب کو آپ سم کر لیں اور یہاں پہ لکھ دیں اب یہاں پہ پھر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ I have this control Z hello میں اسے نکلتا ہوں اب دیکھتے ہیں شاید دیکھیں ادھر کمپیوٹر مجھے بتا رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے میں کنٹرول زیڈ آ واپس آ گئے so, جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا یہ انڈو کا فنکشن بڑا اعلیٰ ہے جو آپ یا تو مینیو میں جا کے کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈٹ میں جا کے یا پھر آپ کنٹرول زیڈ اگر ٹائپ کریں تو اس سے بھی انڈو ہو جاتا ہے تو میرے میرے سے ایک غلطی ہو گئی تھی یہاں پہ تو بڑی آسانی سے میں نے انڈو کر کے اس غلطی سے ریکور کر لیا تو یہ جو آپ نے ایک دو تین چار پانچ سیلز دیکھے اس میں پہلے چار سیلز ہیں ان میں تو ایک طرح کا یہ فارمولا ہے لیکن یہ پانچویں سیل میں ایک نیا فارمولا یعنی سم کا فارمولا یوز ہو رہا ہے اس سم فارمولے کے ذریعے میں یہ بتا رہا ہوں اسپریڈ شیٹ کو کہ ایچ ٹو سے ایچ فائیو تک جتنے بھی سیلز ہیں اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو سم کر کے آپ یہاں پہ ایج سکس میں لکھ دیجئے ٹھیک ہے نا اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ تو یہاں پہ چودہ تھا ٹھیک ہے یہ والا سیل جو ہے یہ اس سیل سے سوری اس سیل سے کنیکٹڈ ہے فرض کریں کہ میں یہ چودہ کی بجائے انیس کر دیتا ہوں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے انیس کیا اینڈ اب دیکھیں آپ نے چودہ فورٹین ایئرز والا جو ہے نا اس پہ غور کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ انیس کیا اور میں نے انٹر دبا دیا دیکھیں فوراً وہاں پہ کیا ہوا پہلے وہاں پہ تین نظر آ رہا تھا نا اب دو نظر آ رہا ہے کیونکہ فورٹین کی اب اس رینج میں صرف دو اکرنسیز ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر سم والا نمبر یہ بھی چینج ہو گیا پہلے دس تھا اب نو ہو گیا انٹرسٹنگ کہ میں نے ایک جگہ پہ چینج کیا اور اس سے دو سیلز چینج ہو گئے اور اس میں ہے یہ اس کو ہم دوبارہ انڈو کر دیتے ہیں کنٹرول زیڈ کر دیتے ہیں اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ والا سیل جو ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے اور یہ والا سیل انٹرن اس سے کنیکٹڈ ہے یعنی آپ فارمولا ایک سیل میں اس کے ذریعے کچھ ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس ویلو کو آپ کہیں اور بھی یوز کر سکتے ہیں ایک اور فارمولہ کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں کہ جناب cell A one is connected connected to to to to A A is A three اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اے اے اے ون جو ہے ہے وہ بھی تھری سے کنیکٹڈ تھرو ٹو لیکن یہ اس طرح کے ریلیشن شپس بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا تو یہ جو بھی میں نے سچویشن دکھائی اس میں فرض کر لیں کہ اے تھری جو ہے وہ اے ون اور اے ٹو پہ ڈیپینڈنٹ تھا لیکن وہ ڈائریکٹلی صرف اے ٹو پہ ڈیپینڈنٹ تھا اے ون پہ وہ انڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ تھا تو کیونکہ اے ٹو جو پھر اے ون پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے تھری ان دونوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے اے ٹو اے ون پہ dependent A three A two پہ dependent what that is is کہ A A three dependent on one تو اس طرح کے ریلیشن شپ جو ہے ایکسل میں آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہی کہ جب بھی آپ کوئی نمبر ڈالتے ہیں یا کوئی ٹیکسٹ ڈالتے ہیں تو ایکول کا سائن نہیں ہوتا ایکول کے سائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسل کو بتا رہے کہ بھائی صاحب اب میں ایک فارمولا لکھنے لگا so formulas they start with the equal sign تو یہ پلین ٹیکسٹ ہے یہ ایک سادہ سا نمبر ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ فارمولاز ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ جو میں کیلکولیشن کرنا چاہ رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا کہ کتنے لوگ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سال کے ہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے جو گریڈز آئے ہیں ان کا جو گریڈ پوائنٹ ایوریج ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے یعنی اچھے اسٹوڈینٹس کتنے ہیں ایسے اسٹوڈینٹس جن کے 3.5 سے 4.0 تک گریڈ ہو اور اس کے بعد نیکسٹ لیول کے 3 سے 3.5 point five and up to وہ لوگ جو بالکل ہی ایک لحاظ سے فیل ہو چکے ہیں یعنی 0.0 سے 1.0 تک تو اس کا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پہ بھی ایک فارمولا ڈال دیتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فارمولا تھوڑا سا مختلف ہے پچھلا جو فارمولا تھا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جناب اتنے سارے سیلس کاؤنٹ کر لو کہ جن میں تیرہ آتا ہو یا چودہ آتا ہو یا پندرہ آتا ہو یا سولہ آتا ہو یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے کے سارے سیلس کاؤنٹ کرو جہاں پہ گریڈ جو ہے 3.5 سے زیادہ ہو دیکھیے گریڈ جو ہے نا جی پی اے وومن فور سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تو ہمیں اپر لمٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سارے سیلز کاؤنٹ کرو کہ جہاں پہ جی پی اے جو ہے اس کی ویلیو 3.5 سے زیادہ ہو تو سب سے پہلے تو ہم بتاتے ہیں رینج رینج ہے ای e فور سے ای e تھرٹین کیونکہ دیکھیں نا ایجز تو یہاں پہ تھی ڈی فور سے لے کے ڈی تھرٹین تک ایجز تھیں اب ہم نے یعنی اب رینج چینج ہو گئی کیونکہ اب ہم ایج پہ کوئی آپریشن نہیں کر رہے ہیں اب ہم آپریشن کر رہے ہیں جی پی اے پہ تو جی پی اے اسٹارٹ ہوتے ہیں کہاں سے ای e فور سے اور جاتے ہیں ای e تھرٹین تک تو یہاں پہ جو فارمولا ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کاؤنٹ اف اور اس کے بعد ہم انہیں سیلس کی رینج دیتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں E four to E thirteen یہ والے جو سارے سیل ہیں اس میں آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے if the following situation is true اور وہ سچویشن کیا ہے وہ یہ وہ یہ سچویشن ہے یہ دو لائنوں میں آ گیا لیکن اصل میں یہ ایک لائن میں ہی میں نے ٹائپ کیا تھا کیونکہ اس کی لینتھ ذرا زیادہ ہے تو اس لیے دو لائنوں میں آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے میں نے لکھا ہے greater than or equal to three point five تو again I want to distinguish this situation than the previous situation جہاں پہ ہم ایج کو دیکھ رہے تھے وہاں پہ ہم ایک پرٹیکولر ویلیو کو دیکھ رہے تھے یہاں پہ ہم ایک رینج کی بات کر رہے ہیں that's why we are using greater than or equal to اور جب بھی یہ آپ بجائے ایک پرٹیکولر ویلیو کے رینج کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں آپ کو یہ کوٹس ڈالنے پڑتے ہیں جو میں نے یہاں پہ ڈالے ایک یہ کوٹ اور دوسرا یہ کوٹ ڈبل کوٹس ڈالے میں تو جناب کاؤنٹ ایف کہاں پہ e e پہ ای ای فور سے تھرٹین اور کس چیز کو کاؤنٹ کرنا ہے ایسی اکرنس کو کہ جہاں پہ نمبر جو ہے وہ 3.5 کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو جناب یہ کمپیوٹر نے کر کے دیکھا اور یہ ہمارا ریزلٹ آیا کہ تین لوگ ایسے ہیں تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جی پی اے یعنی وہ نمبر جو ای فور ای تھرٹین کے بیچ میں آ رہے ہیں وہ تھری پوائنٹ فائیو زیادہ ہے ذرا اسے ہم چیک کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا جناب دوسرا یہ اور تیسرا یہ یہاں پہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکس کام ہو گیا کیونکہ تھری پوائنٹ فائیو سے جب فور پوائنٹ او تک ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ تو سچویشن آسان تھی یعنی we are saying anything above three point five کیونکہ ہمیں پتا فور پوائنٹ او سے زیادہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے یہاں پہ دونوں اینڈ پوائنٹ موجود ہیں نہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.0 سے زیادہ ہو بلکہ 3.5 سے کم ہو تو جناب ہم کہتے ہیں کاؤنٹ اف رینج وہی دیتے ہیں ایگزیکٹلی وہی رینج جو پہلے ہم نے دی تھی اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ گریٹر دین اور اکول ٹو 3.0 یعنی یہ والا جو ہے نا یہ یہ جو فارمولا کا حصہ ہے اس کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا جی پی اے 3 سے زیادہ ہے لیکن ہم انٹرسٹ انہی میں ہیں جن کا 3 سے زیادہ اور 3.5 سے کم ہے تو ہم یہ کرتے ہیں ہم تھری سے زیادہ والے جتنے ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور اس میں سے نکال دیتے ہیں ایسے لوگ جو 3.5 سے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو فرض کریں کہ 3 سے زیادہ ٹوٹل لوگ تھے 10 اس میں سے 3.5 سے زیادہ لوگ تھے وہ 3 تھے تو تو جو ہماری رینج ہے یعنی 3 سے 3.5 میں کتنے لوگ ہوئے 10 منفی 3 یعنی 7 ہوں گے تو یہاں پہ ہم ذرا تھوڑا سا کمپلیکس کام کر رہے ہیں یہ جو پہلی سچویشن تھی یعنی یہاں پہ سمپلر ہم نے صرف ایک کاؤنٹ فنکشن یوز کیا تھا یہاں پہ ہم دو یوز کر رہے ہیں کیونکہ سچویشن تھوڑی سی کمپلیکس ہے ادھر بھی ویسا ہی ہم کام کر رہے ہیں ادھر بھی ویسا کر رہے ہیں اور یہاں پہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی صاحب بہت خراب گریڈ نہیں لے رہے یعنی کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا ون پوائنٹ oh سے گریڈ کم ہو تو وہ زیرو ہے ان کی تعداد اور یہاں پہ ہم سم کر رہے ہیں کہ جی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنی ہے وہ جناب دس ہے نیکسٹ جناب اب ہم نسبتاً کمپلیکس کام کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا کہ مختلف ایجز میں کتنے لوگ ہیں مختلف رینجز میں کتنے لوگ ہیں ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ جو سارے کے سارے میلز ہیں ان کا جی پی اے کتنا ہے اور جو ساری کی ساری فیمیلز ہیں ان کا جی پی اے کتنا ہے ان جینڈر وائز ہم اسپلٹ دیکھنا چاہیں گے یہ جناب یہ اس کا فارمولا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ایف نہیں ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہم سم ایف کا فنکشن یوز کر رہے ہیں سم ایف کا فنکشن یہی ہے کہ آپ نے سم صرف اسی صورت میں کرنا ہو کرنا ہے اگر ایک خاص چیز سیٹسفائی ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سم ایف اور اب اس کو رینج دے رہے ہیں سی فور سے سی تھرٹین سی فور سے سی تھرٹین میں کیا ہے اس میں آپ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جینڈر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ sum if C four C thirteen اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایم سم ایف کس رینج میں سی فور سی تھرٹین میں اور کن چیزوں کو سم کرنا ہے اگر اس رینج میں ایم اپیئر ہوتا ہے یعنی کہ میل اسٹوڈینٹس آتے ہوں اس کے بعد ہم اسے ایک اور رینج بھی دے رہے ہیں ای فور سے ای تھرٹین یعنی آپ نے دیکھنا ہے سی فور اور سی تھرٹین میں جہاں جہاں میل ہے ان کو دیکھنا ہے لیکن آپ نے سم کس چیز کو کرنا ہے آپ نے سم کرنا ہے ای فور سے ای تھرٹین میں فرض کریں ہم ادھر دیکھتے ہیں یہ جناب یہاں پہ تو آ گیا نا اوہو یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی نو پرابلم میں اس کو پھر کنٹرول زیڈ کرتا ہوں بیوٹیفل تو اس کو بھی میں انٹر کر کے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے ان کو سم نہیں کرنا ہم نے ان سے ریلیٹڈ جو جی پی ایس ہیں ان کو سم کرنا یعنی ہم چیک کر رہے ہیں اس کالم پہ جینڈر کے کالم پہ اور ہم سم کر رہے ہیں جی پی ایس کو تو یہ اور تھوڑی سی کمپلیکس سچویشن آ گئی اس کے لیے ہم سم ایف کا فنکشن یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب sum if C four C thirteen میں ایم آتا ہو جہاں جہاں ایم آتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ای فور ای تھرٹین میں چیز ہے اس کو آپ نے سم کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے ٹوٹل نمبر آف میلز جو ہیں ان سے ڈیوائڈ کر دینا اسی طرح اسی طرح یہاں پہ ہم ایگزیکٹلی exactly وہی چیز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سم ایف ایف کہاں پہ وہ ہم نے بتایا اور کن چیز کو سم کرنا ہے اس کو بھی بتایا اور اس کو پھر ہم ٹوٹل نمبر آف فیمل سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو اس طرح ہمیں یہ average G P A by gender مل جاتا ہے ہاں، اس کے بعد یہ تھوڑی سی میں نے اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنس کی تھی ان میں سے بعض چیزیں شاید آپ کی جانی پہچانی ہو میں نے یہ سارے کے سارے جو جی پی ایز تھے ان کی گریٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالی ایوریج جی پی اے نکالا median max min mode count یعنی ٹوٹل کتنے لوگ ہیں تو وہ دس ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس کی ایوریج ڈیویشن بھی نکالی یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری میں نے ایسے فنکشن کے لیے امپلیمنٹ کی ہیں جو ایکسل میں بلٹ ان ہے مثلا سینڈ ڈیویشن کے لیے ایس ٹی ڈیو والا ایک فنکشن ہے ایوریج کے لیے ایوریج والا فنکشن ہے سو آن سو فورتھ آپ کو موقع ملے تو ان فنکشنز کو ایک نظر ضرور دیکھیں تو یہ تو تھے کچھ اسٹیٹسٹیکل فنکشنس یا پھر کاؤنٹنگ والے فنکشنس ایک اور ٹائپ کے فنکشن ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے مجھے دوسری اسپریڈ شیٹ کے حصے پہ جانا پڑے گا اس میں یعنی ایک سیل میں آپ اف اسٹیٹمنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں if this cell is greater than five then do this otherwise do that یہاں پہ ایک مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایک سیل کی اسٹیٹمنٹ ملی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیز کرتی ہے یہاں پہ فرض کریں میں زیڈ uh, انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کیا آ گیا جناب او ہو سوری یہاں پہ ٹوینٹی سکس آ گیا یعنی یہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک سیل کے اندر اسٹیٹمنٹ لکھی ہے فارمولا لکھا ہے اس یہاں پہ جو مجھے بتاتا ہے کہ جو میں نے لیٹر انٹر کیا ہے وہ الفابیٹ میں کہاں پہ آتا ہے زیڈ آپ کو معلوم ہے چھبیسواں ہے یہاں پہ فرض کرے میں اے ڈال دوں ون آ گیا یہاں پہ میں ڈی ڈال دوں تو فور آ گیا بڑا انٹرسٹنگ سا پروگرام اور اس میں اگر میں کوئی عجیب و غریب چیز ڈال دوں یعنی this is not an alphabet تو تو جناب ٹائپ اے لیٹر تھوڑی سی ایرر کریکشن بھی اس میں ہے یہ جو فنکشن ہے یعنی یہ الفابیٹ کو چیک کرنے والا یہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے ایکسل کی جو اف اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ذریعے تو ایکسل میں یہ اف کا فنکشن ہے یہ خاصا کمپلیکس فنکشن ہے اس کو آپ کو موقع ملے تو ایک نظر ضرور دیکھیے گا آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ سے امتحان میں ایسی چیزیں پوچھی جائیں گی لیکن nevertheless it's doing a very complex task لیکن سب کا سب ہم یہ کر رہے ہیں ایکسل میں رہتے ہوئے ساری کی ساری چیکنگ ہم کر رہے ہیں ایکسل میں رہتے ہوئے تو یہ تو تھی جناب ایک اور ٹائپ کا فنکشن یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹ اب ہم آگے نکلتے ہیں اب میں آپ کو کچھ چیزوں کو سارٹ کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایئر ون میں وقار صاحب نے کچھ کیا یعنی پانچ کیا وائٹ ایئر ٹو میں یہ کیا ایئر تھری میں یہ کیا ایئر فور میں یہ کیا ان کی ایوریج کو ادھر آئی اس کے بعد میں ایسی ایوریج باقی جگہوں پہ بھی کاپی کر دیتا ہوں میں کنٹرول سی کہہ کے ان سب کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں کنٹرول وی کر دیتا ہوں تو جو ایوریج والا فارمولہ یہاں موجود تھا وہ یہاں پہ بڑی آسانی سے میں نے کاپی کر لیا ہے ٹھیک ہے جناب اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا دیکھیے یہ تو نمبرس تھے لٹرل سے ایک لحاظ سے یہاں پہ فارمولہ ہے اور یہ ہے کہ average of B two to E two یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی نمبر ہیں یہ چار نمبر ہیں اس اس کی کی ایوریج آپ آپ نے نے نے یہاں لکھنی ہے چیز نوٹ ہوگی کہ میں جب کو کاپی کیا تو کیا ہوا دیکھیے یہاں پہ فارمولا تھا average of B two E two اس کو جب میں کاپی یہاں پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ خود بخود بی تھری ای تھری ہو گیا یہاں پہ کاپی کیا خود بخود بی فور ای فور ہو گیا تو یہ ایکسل کی ایک آٹومیشن ہے ایکسل میں تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ عموماً جب آپ ایک اس طرح فارمولا ادھر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسی کالم میں اسے کاپی کرتے ہیں آپ کی مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ جو سیل کے ایڈریس ہیں یہ تھوڑے سے انکریمنٹ ہوتے جائیں کہ اگر آپ یہاں پہ ایوریج نکال سوری اگر آپ یہاں پہ ایوریج نکال رہے ہیں یہ پہلے چار کی تو یہاں پہ در از اے گڈ چانس کہ آپ ایوریج نکال رہے ہیں اگلے چار کی and so on and so forth تو جب بھی آپ فارمولا کو اس طرح کالم وائز کاپی کرتے ہیں تو ایکسل خود بخود جو رو کا نمبر ہوتا ہے نا دیکھیں بی اور ای e تو وہی رہ رہے ہیں لیکن رو کا نمبر انکریمنٹ ہوتا جا رہا ہے وہ اس کو خود بخود انکریمنٹ کر دیتا ہے this is a very nice feature which is very very useful تو اب جناب یہ تو ہم نے کر لیا اب میں چاہوں گا کہ ان کو میں کسی طریقے سے سارٹ کر دوں سارٹ کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ میں اس سارے کے سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں بلکہ میں اس کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ڈیٹا میں جاتا ہوں سارٹ کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب آپ نے اس ایوریج کو ایوریج کے لحاظ سے ان سب کو آپ نے سارٹ کرنا ہے اور اس میں یہ ایک ہیڈر رو بھی ہے ہیڈر رو فی الحال اس کے بارے میں اس کو بتانا نہیں چاہتا آپ کو لیکن فی الحال ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی ہیڈر رو نہیں ہے یہ چلے رو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو ہیڈر رو یعنی یہ والی یہ جو اوپر والی لائن ہے یہ انسلیکٹ ہو جاتی ہے اگر میں نو ہیڈر رو کہتا ہوں تو یہ سلیکٹ ہو جاتی ہے تھوڑی سی کمپلیکسٹی آ گئی اسے ہم دوبارہ کرتے ہیں دیکھیے میں دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں میں نے ہیڈر رو رکھی ہوئی ہے یعنی وہ رو جس کو میں سارٹ نہیں کرنا چاہتا جس میں صرف اور صرف لیبلز موجود ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ جناب ٹھیک ہے ہیڈر رو موجود ہے اب آپ اس کو سارٹ کر دیں اور یہ دیکھیں کیا ہوگا سارے کی ساری چیزیں جو ہیں with respect to average sort ہو گئی یعنی سب سے لو ایوریج والے صاحب اوپر آ گئے ہیں اور سب سے زیادہ ایوریج والے صاحب نیچے چلے گئے ہیں دس از ویری انٹرسٹنگ یعنی ایک سیل میں سارٹ کرنے کی ایک فیسلٹی موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور فیسلٹی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے ایسا کرتے ہیں اس کو ہم کنٹرول زیڈ کر کے دوبارہ پرانا ہی ڈیٹا لے آتے ہیں ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اس کی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر جو ایکسل میں ہے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں وہ یہ کہ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کر سکتا ہوں یعنی جو سیل ہے اس کا فارمیٹ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سیل کی ویلیو کیا ہے تو فار ایگزامپل میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کی ایوریج جو ہے فائیو سے کم ہو تو میں کہوں گا if cell value is less than five تو اس کا فارمیٹ جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ اس کو ریڈ کر دیں آپ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو ریڈ کر دیں تو جناب یہ دیکھیں کیا ہوگا ہیلو اب مزے کی بات ہے یہاں پہ فائیو سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا تو میں ایک اور چیز کرتا ہوں میں دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں کنڈیشنل فارمیٹ میں کہتا ہوں اچھا یار پانچ کی بجائے چھ کر لیں آپ اور میں انٹر کر دیتا ہوں اب دیکھیں کیا ہوا انٹرسٹنگ نا یعنی جتنے بھی نمبرز چھ سے کم تھے وہ سب کے سب ہائی لائٹ ہو گئے sometimes this is a very interesting feature جسے ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کہتے ہیں um, وہ جو تھاؤزینڈ ایکرز والی میں نے آپ سے بات کی تھی اس میں یہ والا ڈیٹا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم نے پلاٹ کیا تھا تو میں اس کو آپ کو ایک دفعہ پلاٹ کر کے دکھا دوں میں یہاں سے لے کے یہاں تک سارے کا سارا ڈیٹا سلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر میں جا کے انسرٹ چارٹ کہتا ہوں اور اس کے بعد کالم چارٹ تو نہیں میں پائی چارٹ بنانا آپ کو دکھانا چاہوں گا اور جناب اس کو ہاں بالکل ٹھیک ہے اس کو میں پلاٹ کر دیتا ہوں فنش یہ جناب آپ کا زبردست قسم کا پائی چارٹ بن گیا عموماً مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے اس کو میں اس کی چھٹی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا so it's very straightforward ایک پائی چارٹ جو میں نے بنایا کپل کی اسٹروکس انسٹال گول سیک گول سیک کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی گول سیک میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں جناب کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سیل کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ والا فنکشن ہے یعنی ایک سیل ہے اس کی ویلیو کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو پیرامیٹر تو یہ والا فنکشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے by this is just text ابھی میں نے جو فارمولا ڈالنا ہے وہ تھوڑی دیر میں ڈالوں گا تو یہ والا جو فنکشن ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فنکشن ایکس کی کون سی ویلو ہے جس پہ یہ زیرو ہو جائے یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ ایکس جو ایک پیرامیٹر ہے اس فنکشن کا اس کو ویری کروں اور اس کی ایسی فاؤنڈ کروں فائنڈ کروں کہ جس پہ ایف ایکس یعنی دا فنکشن بیکم زیرو یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹائپ کر کے دیکھا تھا تو یہ اس کا کچھ رزلٹ آتا ہے یہ جو اے نائن ہے نا اس میں میں نے ایک فنکشن ٹائپ کیا میں نے کہا کہ اے نائن جو ہے نا اس میں ایک فارمولا میں ڈالتا ہوں اور میں کہتا ہوں A A nine is equal to two ten raise power four plus five times A ten raise to power three آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی جو فارمولا ایف ایکس لکھا اس کو فالو کر رہا ہوں لیکن ایکس کیا ہے ایکس اے نائن بن گیا اس سارے کے سارے کو میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں اے ٹین میں دیکھیں اس فارمولہ میں میں بار بار اے ٹین کو ریفر کر رہا ہوں یعنی اے ٹین کیا ہے وہ ایکس ہے یعنی وہ پیرامیٹر ہے اور اے نائن میں کیا ہے اس میں فنکشن ہے اور یہاں پہ میں یہاں پہ کوئی بھی نمبر ڈال دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ تھری ڈالتا ہوں تو دیکھیں اے نائن کی کیا ویلو ہو گئی یعنی ایف ایکس کو اگر میں تھری پہ ویلیویٹ کروں یعنی ایف تھری میں فائنڈ کروں تو میرا جواب کیا آتا ہے ٹو نائنٹی فائیو مجھے تو ایسی ویلو چاہیے جس پہ جواب کیا ہے زیرو اس کے لیے میں گول سیک کا فنکشن یوز کرتا ہوں تو میں ٹولز میں جاؤں گا ٹولز میں جا کے میں گول سیک پہ جاؤں گا وہاں پہ میں کہوں گا جناب یہ جو اے نائن ہے نا اس کو آپ نے زیرو پہ سیٹ کرنا ہے by changing the cell A A ten nine میں فنکشن ہے اے ٹین پیرامیٹر ہے اس کے بعد میں اوکے دباتا ہوں اور فوراً میرا جواب آ جاتا ہے یعنی زیرو پوائنٹ سکس پہ یہ فنکشن زیرو ہو جاتا ہے اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ it's a fourth order polynomial یعنی اس کے چار روٹس ہونے چاہیے تو ایکسل بیک وقت آپ کو چار روٹس تو شاید نہ بتا سکے آپ کرتے یہی ہیں کہ یہاں پہ آپ مختلف ویلیوز ڈالتے ہیں مثلاً کئی یہاں پہ ہم نگیٹو ایک ڈال دیتے ہیں اور پھر جا کے ہم وہی حرکت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب گول سیکھ کریں اے نائن کو زیرو کریں اور یہاں پہ ہم اے ٹین ڈال دیتے ہیں اور جناب یہ بات ختم ہو گئی ہمارا جواب آ گیا مائنس ون پوائنٹ ٹو یعنی یہ پیرامیٹر کی جو ہے نا مختلف انیشل ویلیوز ہم ٹرائی کرتے ہیں اور گول سیک کو یوز کرتے ہیں اس سے ہمیں سارے کے سارے روٹس جو ہیں وہ پتہ لگ سکتے ہیں اگر وہ ریئل روٹس ہوں اگر وہ یا کمپلیکس ہوں تو شاید تھوڑی سی مشکل ہو تو جناب یہ تو ہماری ہو گئی ڈیمونسٹریشن اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی اسائنمنٹ کی آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ بڑی سادی سی ہے آج جو ہم نے آپریشنس کیے انہی انہیں پہ بیسڈ ہے آپ نے آپ کو کچھ ڈیٹا دیا جائے گا اس میں آپ نے ایوریجز نکالنی ہیں تھوڑا سا پلاٹ بنانا ہے کچھ کاؤنٹنگ کرنی ہے تو وہ خیر اتنی مشکل نہیں ہوگی آپ کے اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ جو ہے وہ گول سیکھ فنکشن پہ ہے یعنی آپ نے ایک فنکشن کے روٹس نکالنے تو یہ that will be your assignment for the week for this week آج کے لیکچر میں جناب پہ سمرائز کر لیں آج ہم نے اسپریڈ شیٹ کی بات کی ہم نے دیکھا ہمیں کیوں اسپریڈ شیٹ پسند ہے اور اس کے ذریعے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم یعنی نیکسٹ جو ہمارا پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا لیکچر ہوگا اس میں ہم تیسرا جو پیکج ہے اس کو ڈسکس کریں گے یعنی پریزنٹیشن سافٹ ویئر کے پیکج کو ڈسکس کریں گے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ